أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرًا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی چیز اللہ کو ہرا دے نہ آسمان میں اور نہ زمین میں وہ تو بڑے علم والے بڑی قدرت والے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دار و گیر فرمانے لگتے تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہے ہیں سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ خود آپ ہی اپنے بندوں کو دیکھ لیں گے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے گزشتہ اقوام کے انجام سے عبرت پکڑو حکم ہوتا ہے کہ ان منکروں سے فرما دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں تو صحیح کہ ان جیسے ان سے اگلے لوگوں کے کیسے عبرتناک انجام ہوئے ان کی نعمتیں چھن گئیں ان کے محلات اجاڑ دیے گئے ان کی طاقت ختم ہو گئی ان کے مال تباہ کر دیے گئے ان کی اولادیں ہلاک کر دی گئیں اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پر سے کسی طرح نہ ٹلے آئی ہوئی مصیبت کو وہ نہ ہٹا سکے نوچ لیے گئے تباہ و برباد ہو گئے کچھ کام نہ آیا کوئی فائدہ کسی سے نہ پہنچا اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو کوئی امر عاجز نہیں کر سکتا اللہ کا کوئی ارادہ مراد سے جدا نہیں اللہ کا کوئی حکم کسی سے ٹل نہیں سکتا وہ تمام کائنات کے عالم ہیں وہ تمام کاموں پر قدرت رکھتے ہیں اگر وہ اپنے بندوں کے تمام گناہوں پر پکڑ کرتے تو تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے ہلاک ہو جاتے جانور اور رزق تک برباد ہو جاتے جانوروں کو ان کے گھونسلوں اور بھٹوں میں بھی ادا پہنچ جاتا زمین پر کوئی جانور باقی نہ بچتا لیکن اب ڈھیل دیے ہوئے ہے عذابوں کو مؤخر کیے ہوئے ہے وقت آ رہا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے اور حساب کتاب شروع ہو جائے طاعت کا بدلہ اور ثواب ملے نافرمانی کا عذاب اور اس پر سزا ہو اجل آنے کے بعد پھر تاخیر نہیں ملنے کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بخوبی دیکھنے والے ہیں